حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ اشعری لوگ آئے اور کہا ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں کیونکہ ہمیں آپ سے ایک کام ہے میں ان کے ساتھ چل پڑا وہ آپ سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہمیں کسی کام پر مقرر فرمائیے حضرت ابو موسیٰ نے کہا میں نے ان کی اس بات پر آپ سے معذرت کی اور آپ کو بتلایا کہ مجھے علم نہیں تھا کہ انہیں کیا کام ہے ورنہ میں ان کے ساتھ نہ آتا آپ نے مجھے سچا جانتے ہوئے میری معذرت کو تسلیم فرمایا اور ارشاد فرمایا ہم کسی ایسے شخص کو اپنے کسی کام پر مقرر نہیں کرتے جو خود طلب کرے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوراسی